ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون اور ان سب کو اللہ تعالیٰ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریات فرمائیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے فرشتے کہیں گے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے ہمارے ولی تو آپ ہی ہیں نہ کہ یہ یہ لوگ جنہوں کی عبادت کرتے تھے ان میں کہ اکثر تو انہی پر ایمان تھا بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع و نقصان کا مالک نہ ہوگا ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آنکھ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے سامعین بناتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے سوال مشرقین کو شرمندہ لاجواب اور بے عذر کرنے کے لیے ان کے سامنے فرشتوں سے سوال ہوگا جن کی مصنوعی شکلیں اور مورتیں بنا بنا کر یہ مشرق دنیا میں پوچھتے رہے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملا دیں سوال ہوگا اے فرشتوں کہ کیا تم نے انہیں اپنے عبادت کرنے کو کہا تھا جیسے سور فرقان کی آیت نمبر سترہ میں اللہ نے فرمایا یعنی کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی بہکے ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا کہ آپ لوگوں سے دنیا میں یہ کہہ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں مریم کی عبادت کرنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے مجھے جو کہنا سزاوار نہ تھا اسے میں کیسے کہہ دیتا اسی طرح فرشتے بھی اپنی برات اور بیزارگی ظاہر کریں گے اور کہیں گے اے اللہ آپ اس سے بہت بلند اور پاک ہیں کہ آپ کا کوئی شریک ہو ہم تو خود آپ کے بندے ہیں ہم ان سے بیزار رہے اور اب بھی ان سے الگ ہیں یہ شیاطین کی پوجا کرتے تھے شیطانوں نے ہی ان کے لیے بتوں کی پوجا کو مزین کر رکھا تھا اور بہت سو درگاہ پرستی اور مرشد گیری میں لگا رکھا تھا اور انہیں گمراہ کر دیا تھا ان میں سے اکثر کا عقیدہ شیطان ہی پر تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 117 اور 118 میں فرمایا وَإِن يدعون الا شیطانا مریدا لعنه اللہ یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عورتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے پس جن جن سے سے تم اے لو لگائے ہوئے تھے ان میں ایک بھی تمہیں کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اس شدت و کرب کے وقت یہ سارے جھوٹے معبود تم سے سو ہو جائیں گے کیونکہ انہیں کسی کے کسی طرح کے نفع و ضرر کا اختیار تھا ہی نہیں اور نہ آج کے دن ہے آج ہم خود مشرکوں سے فرما دیں گے کہ لو جس عذاب جہنم کو جھٹلا رہے تھے آج اس کا مزہ چکھو